کہ جو آدمی بھی اچھا عمل کرے گا ایمان کی حالت میں کرے گا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے برکت والی زندگی مال میں برکت اولاد میں برکت علم میں برکت عمر میں برکت وقت میں برکت اللہ برکت دیں گے ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لقد احنا عليهم بركات من السماء والارض یہ آسمانوں سے آگے کا فیصلہ ہے کہ بستی والے ایمان میں آئے کپڑا اختیار کر لیا تو ہم آسمانوں اور زمین کو اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں ایک برکت نہیں برکتوں کے دروازے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بلال کے بارے میں کہا میرا بھائی مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزانہ میں اللہ کے نبی کو رابط رہوں گا اور تو میرے آگے آگے اٹھنی پر لال اٹھنی پر اذان دیتا ہوا ہے کھانے کی روٹی نہیں اور اللہ کے نبی کر کیا دے رہا ہے پھر بتایا چار جگہ ہو سکتی ہے تو آزاد دے گا اور آزاد دیتا ہوا چلے گا اور جتنے بھی حضرت کے میدان میں لوگ ہوں گے ان کے آزاد میں جواب دیں گے اب وہ جہل کہے گا کہ اب نے سچ کہا اب وہ نے کہے گا بلاس نے سچ کہا مان بھائی تصدیق اور ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا ٹائم چل گیا پھر فرمایا ہے لیکن سب سے پہلے میں بھی یہ ہوں میرے میرے ساتھ ساتھ اور ضرور والے والے وہاں سے سے یہاں ملا تو کے سبق دنیا میں جہاں بھی بنی ہوگی تو میں نے اپنے اعتبار سے لیکن زمین تجھ کو کھینچ کر لائے گی مجھے رکھنا مزید اور میرے دونوں قبول قدموں کے درمیان مجھے اللہ سے کر اچھا، یہ کام میرے دونوں کے درمیان میں ضرور اٹھے چہرہ درمیانی تو اللہ کے یہاں مان دیکھا نہیں جاتا اللہ کے یہاں اللہ کے یہاں کپڑے دیکھا جاتا ہے اس لیے کا کہتا ہے کہ جھوپڑ میں رہے گا کامیاب بدلے میں رہے کامیاب اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا معاف کرانے کے چھوٹے چھوٹے نسخے بتائے یعنی سارے جمع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ نسخے بتائے کیا ہوتا ہے کہا گیا ہے صلی اللہ کے پاس اور آ کر کے اندر میری جیب میں میری جھولی میں آپ نے بڑھتا ہے نو دے رہے اردو سلام کہ نو میں جیسا کہوں ویسا کہ یہ اردو سلام آسم میں کہلوائے پڑھوا تین مرتبہ وہ ساحج نے پڑھا تو اردو سلام آسم پہ کام من عملي اللهم اللهم مغفرتك مغفرتك أوسع أوسع من ذنوبي من ذنوبي ورحمتك ورحمتك أرجع أرجع عندي من عملي عندي من عملي اللهم اللهم مغفرتك مغفرتك أوسع أوسع من ذنوبي من ذنوبي ورحمتك ورحمتك أرجع أرجع عندي عندي من عملي من عملي بالقرار والصدقة اٹھایا گیا دونوں جس نے آپ جس نے پڑھا اس کے پچھلے سارے چھوٹے گنا کیوں کہتا ہوں کہ اللہ کے کبھی نے فرمایا جو یقین کے راہ کے چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ جنہیں بس بسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم اس لیے یقین کے راستے پر چلو کیا راستوں پر نہیں دین کو جو آج کھیل نہیں بنا دین ایک ایک ہے ہے جس جو جینے کو آیا بتایا بتائی اور مختصر مختصر کی کی ضرورت ہے مختصر تھوڑی وہ صحابی صرف سامنے پڑھوا دیا پڑھ اتنا انہوں نے تین مرتبہ پڑھا یہ جملہ تھا کھڑا ہو جا کیا تیرے جملہ اللہ نے سارے محفوظ یہ نسخے بتائے مختصر مختصر ابھی اس لیے یقین کے ساتھ نمازوں کا بھی اہتمام ہو یقین کے ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام ہو قرآن شریف کی تلاوت کا بھی اہتمام ہو جب بھی قرآن شریف آپ اٹھا لیں تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں سامنے باتیں یہ جلدی اس کے لیے مختصر وقت میں اس میں کس میں عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے تو مطابق زندگی ہم گزارے ہم ہمارے یہاں جو تبلیغ ہوتی ہے وہ مذہب کی ہوتی ہمارا مذہب ہے ہم اس کی تبلیغ کرتے ہیں مسلم کی تبلیغ ہمارے یہاں نہیں ہوئی مسئلہ کا مطلب یہ بھی تو آدمی بن جاتا شادی بن جاتا نہیں ہوتی جس کو جو چل ہے وہ چلے سب چیز لیکن مذہب یہ ہماری ہے کہ ہمارے ایمان کیسے پہلے ہمارے ایمان کیسے مضبوط ہو اس کے لیے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اللہ یہ کہ ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی منزل میں بھی کسی کا محتاج نہیں اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس تہوار کی کثرت ہو گرو شریف پڑھنے کا اہتمام ہو اہتمام کرتے تھے گرو شریف آج سے روانہ نہیں پڑتا ہے ہمارا بھی نہیں پڑتا ایک مرتبہ گرو پڑھنے پر دس مرتبہ اللہ کے رحمت آتی ایک بات دوسرا دس مرتبہ سارے آسمان کے زمین کے فرشتے اس پڑھنے والے کے لیے دس مرتبہ مفرت کرتے ہیں یہ حکیق آج جمعہ کا دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی نماز کے بعد کوئی آدمی سو مرتبہ سبحان تو ہا اللہ ہلکے ہم سے ہی اگر پڑھ لے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سو مرتبہ پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے کے ایک لاکھ گنا معاف ہو جاتے اور اس کی ماں کے بارہ ہزار گنا معاف اور اس کے باپ کے بارہ ہزار گنا ماضی کے بتائی جمعہ کی جیت جمع کی جمع کی نماز کے بعد سات مرتبہ ان کو سورج اخلاق پڑھ لیں سات مرتبہ سورج فلک پڑھ لیں سات مرتبہ سورج نام پڑھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اگلی جمع میں اللہ تعالیٰ اس کی ہر برائی سے اللہ حفاظت کرے گا ایکسیڈنٹ سے کوئی بیماری سے ادھر اللہ حفاظت کرے گا لیکن فائدہ کون اٹھائے گا وہ اٹھائے گا کسی سے یقین ہونے لگے کی بات یہ آج ہمارا مسلط آج کے مسلط کے اندر کی ہر جو ہوتا ہے بھول جاتا ہے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ نبی نے کیا کہا صحابہ نے کیا کہا دوسرا صلی نے کیا فرمایا اس کے لیے مختصر مقصد کی لکھنی بات کہ اگر ہم ہماری زندگی دن والی ہوگی دنیا میں بھی اللہ نے چمکائے گا مرنے کے بعد بھی اللہ چمکائے گا اللہ کا بڑا ہے ماشاء اللہ نے اللہ کوئی وعدہ نہیں کرتی میں تمہیں اولاد دیں گے شادی کرو ہم تمہیں اولاد دیں گے تو وعدہ نہیں ہم شادی کیجیے وہ پتہ نہیں ایک مرتبہ خالی ایک مرتبہ بن رہا ہے آسمان زمین کا درمیانی حصہ اور میرے بن جاتا یہ بادشاہ سو مرتبہ میں نے بیان کیا مسکرا دیا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہ ہم سے پڑھ کھجور کا درخت لگ جائے گا جب بیان کر کے نکلا تو ایک لڑکی بازی کر کے والے صاحب میں نے اور یہ نیت کرو کہ مرتے رکھیں تک ہم اپنے کے رہیں گے ایک ایک آپ آپ نے سنی آگے میں کی بات بتا رہا ہوں سارے مخلوق میرے لیے دعا کر رہے ہیں آج کسی کو بتاؤ سارے مخلوق آپ کے لیے بھی دعا اللہ تعالیٰ ہم سے کرنے کے